سے پہلا تو ہم سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو بات بھی کہی جائے اس کے اوپر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے عزیز دوستو دین کے تین درجے ہیں سب سے پہلا درجہ کی علم کا حاصل کرنا عزیز دوستو علم ایک نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اگر آدمی کے پاس علم ہی نہ ہو تو آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے لہذا یہ ایک بنیاد ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریدت مسلم او مسلمہ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے اور دوسرا درجہ بیان فرمایا وہ ہے علم کے اوپر عمل کرنا کہ صرف علم حاصل کر لینے سے کام نہیں بنے گا بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے فرمایا کہ جب ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ علم عطا فرماتا ہے جو وہ نہیں جانتا اور تیسرا درجہ بیان فرمایا وہ ہے اخلاص فرمایا کہ جو کام بھی کرے اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور یہ سب سے مشکل کام ہے تو فرمایا کہ یہ کل تین درجے ہوئے سب سے پہلا تو کہ علم کا حاصل کرنا دوسرا علم کے اوپر عمل کرنا اور تیسرا اخلاص تو عزیز دوستو دل چاہتا ہے کہ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر اخلاص کے متعلق ہی کچھ بات چیت کی جائے بہرحال جو لوگ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے اس درجے کے حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے جا کر پوچھئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے عزیز دوستو اعمال کر لینا آسان ہے لیکن اس معیار کے اعمال کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے یہ انتہائی مشکل ہے اسی لیے ہمارے بزرگان دین کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے ساری رات تحجد پڑھنے کے باوجود ساری رات قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود ساری رات نفل پڑھنے کے باوجود وہ صبح کے اندر اس قدر شرمندہ ہوتے تھے کہ گویا انہوں نے ساری رات گناہ کبیرہ کے اندر گزار دی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون و بالاسحاری ہم یستغفرون کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سہری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے عزیز دوستو ساری رات عبادت کرنے کے باوجود ساری رات نفل نماز پڑھنے کے باوجود تحجد پڑھنے کے باوجود وہ صبح کے اندر اس قدر نادم کیا ہوتے تھے اور حسرت کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تیرا حق ہے اس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے اور بعض کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ وہ صبح کے اندر اس خوف کے ساتھ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں تو نہیں بدل گئی عزیز دوستو ذرا ہم اندازہ لگائیے کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اتنا خوف زدہ نہیں ہوتے جتنے ہمارے اکابرین اعمال کے رد ہو جانے کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے عزیز دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ انسان کے اعمال کے قبول ہونے کے اندر انسان کی نیت کا بڑا دخل ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کہ کے اعمال کا درومدار و مدار نیتوں کے اوپر ہے فرمایا کہ انسان کی نیت کے اندر فرق آ جانے سے انسان کے عمل کی حقیقت بدل جاتی ہے اسی لیے فرمایا کہ انسان کو ہمیں ہر وقت اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے اور ہماری نیت کو ٹھیک رکھنا ہے اور ہمیں سوچتے رہنا چاہیے فرمایا کہ جب آدمی کی نیت صحیح ہوگی آدمی کی نیت ٹھیک ہوگی تو چھوٹے چھوٹے عمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عطا فرماتے ہیں اور ہماری نیت کے اندر فرق آ جانے سے ہماری نیت کے اندر فرق آ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے اعمال پر بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا عزیز دوستو ہمارے ایک بار یاد رکھنا کہ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیرا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ان کی قیمت لاکھوں روپیوں کے اندر ہوتی ہے اسی طرح فرمایا کہ جب آدمی کے اعمال کے اندر اخلاص ہوگا تو وہ اخلاص اس اعمال کو ہیرے کی طرح بالکل قیمتی بنا دے گا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے مبارک اللہ علیہ ان کے غلام تھے اس آدمی نے اپنے باغ کی نگرانی کے لیے ان کو رکھا تھا بعض کتابوں کے اندر آم کا باغ آتا ہے اور بعض کتابوں کے اندر انار کا باغ آتا ہے بہرحال وہ فلوں کا باغ تھا مبارک رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر تین سال کام کیے لگاتار تین سال کام کرنے کے بعد اچانک ایک دن باغ کا مالک وہاں پر آ پہنچا اور مبارک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے باغ کے اندر سے کچھ اچھے اچھے پھل کھلاؤ چنانچہ مبارک رحمت اللہ علیہ باغ کے اندر گئے اور کچھ پھل توڑ کر لائے اور مالک کو دے دیا جب مالک نے اس کو کاٹا تو وہ کھٹا نکلا پھر فرمایا کہ دوسری جگہ پر جاؤ اور دوسرے پھل توڑ کر لاؤ جب مبارک رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ پر گئے اور دوسری جگہ پر سے پھل توڑ کر لائے اور مالک کو دیا مالک نے اس کو بھی کاٹا وہ بھی کھٹا نکلا اور پھر تیسری مرتبہ اس مالک نے امام مبارک رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ کسی اچھی جگہ سے اچھے پھل لے آؤ جو میٹھے ہو جب چنانچہ تیسری مرتبہ بھی وہ پھل توڑ کر لائے وہ بھی کھٹا نکلا تو مالک بہت ہی ناراض ہوا اور ناخوش ہو کر کہنے لگا کہ یہاں پر تمہیں کام کرتے ہوئے تین سال گزر گئے ابھی تمہیں اتنا پتا نہیں ہے کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے تمہیں یہاں پر تین سال ہو گئے ابھی تک تمہیں اتنا پتا نہیں ہے جب وہ بہت ہی ناراض ہوا اور غصے ہونے لگا تو مبارک رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے تین سال گزر گئے لیکن ایک بات یاد رکھنا آپ نے مجھے اس بات کی نگرانی کے لیے رکھا ہے آپ نے مجھے فرق چکھنے کے لیے نہیں رکھا یہاں پر مجھے کام کرتے ہوئے تین سال گزر گئے لیکن میں نے اس درخت کا فرق کبھی بھی میں نے نہیں چکھا میں ہر وقت اپنی بات کی نگرانی کیا کرتا تھا جو آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی میں اس کو ذمہ داری کو تھا جب مالک نے یہ بات سنی تو اس کے دل کے اندر بڑا اثر ہوا بڑی چوٹ لگی فوراً اس نے مبارک رحمت اللہ علیہ کو آزاد کر دیا اور اتنا ہی نہیں اس مالک نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کرا دیا اور اللہ کا کرنا ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر پر ایک بیٹا پیدا فرمایا جس کا نام رکھا عبداللہ اور آج وہ پوری دنیا کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے تو رجیس دوستو یہ ہمارے اکابرین کا اخلاص تھا اسی طرح ہم امام دعود رحمت اللہ علیہ کے متعلق بات کرے کہ امام دعود رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے مزرگ گزرے ہیں بہت ہی بڑے محدث تھے وہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اور پوری کشتی بڑی ہوئی تھی اور وہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اور ایک دوسری کشتی سامنے سے آ رہی تھی امام داود رحمت اللہ علیہ کو کشتی کے اندر چھینک آئی تو شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس کے جواب کے اندر وہ الحمدللہ کہے اور وہ سامنے والا اس کے جواب کے اندر یہ اور پھر چھیکنے والا اس کے جواب کے اندر یہ اللہ کہے بہرحال امام داؤد رحمت اللہ علیہ کو جب چھینک آئی امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے کشتی کے اندر کہا فرمایا الحمدللہ اور جب دوسرے آدمی نے اس کا جواب سنا جو کشتی دوسری آ رہی تھی اس کشتی کے اندر ایک آدمی تھا اس نے سنا تو اس نے جواب میں کہا یرحمک اللہ لیکن جب امام داؤد رحمت اللہ علیہ کی یہدیکم اللہ کہنے کی باری آئی تو وہ کشتی تھوڑی دور چلی گئی تھی وہاں پر آواز کا پہنچانا مشکل ہو گیا تو امام داؤد رحمت اللہ علیہ وہاں آخر کار وہ کنارے کے اوپر پہنچے اور دوسری ایک کشتی کرائے پر لی اس کشتی والے کو ایک درہم دے دیا اور اس کشتی کو کرائے پر لی اور پھر اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس آدمی کو یہدیکم اللہ کہا بہرحال جب رات کا وقت ہوا جب وہ رات کو سو گئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ مبارک ہو امام داؤد رحمت اللہ علیہ کو مبارک ہو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے ایک درہم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت خرید لی تو عزیز دوستوں یہ ہمارے اکابرین کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کا فیض پہنچ رہا ہے پوری دنیا کے لوگ ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار رہے ہیں اور وہ لوگ اپنی قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں ان کا عمل تو بہت ہی کم تھا لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر بہت عطا فرماتے تھے عزیز دوستو ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین اور صحابہ کرام کی زندگی تو یہ تھی کہ وہ اعمال تو اس قدر کرتے تھے اور اعمال کرنے کے بعد ایسے اخلاص کے ساتھ کرتے تھے اور اعمال کرنے کے باوجود وہ اعمال کو اس قدر چھپاتے تھے کہ جیسے کوئی گنہ گار آدمی اپنے گناہوں کو کسی دوسرے سے چھپاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک فہرش پڑی ہوئی ہے جس کے اندر مدینہ منورہ کے نادار اور بیکست لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلانا آدمی بیمار ہے فلانا آدمی بڑھا ہے فلانی عورت بڑھی ہے یہ مسکین ہے یہ یتیم ہے یہ پوری فہرش بنی ہوئی تھی اور جن لوگوں نے ان کی خدمت کی ذمہ داری لی تھی ان کا نام ان کے سامنے لکھا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری لسٹ پڑھی اور دیکھا کہ ایک عورت کا نام خالی ہے اور اس کے سامنے کسی کا بھی نام نہیں ہے عزیز دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص دیکھے انہوں نے اس عورت کے نام کے سامنے اپنا نام نہیں لکھا بلکہ انہوں اپنے اخلاص کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں اس عورت کی خدمت میں کیا کروں گا چنانچہ حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے فجر کی نماز ہو گئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس عورت کے گھر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر دروازے پر نوک کیا اور فرمایا کہ اماں جان میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں تو اس بوڑھی اماں نے اندر سے جواب دیا کہ بیٹا میری خدمت تو ہو چکی تو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ کون ان کی خدمت کر گیا ہوگا کسی کس نے اس کی خدمت کی ہوگی ان فہرست کے اندر تو میں نے نام دیکھا تھا اس کے سامنے کسی کا بھی نام نہیں تھا پھر حضرت عمر اللہ تعالیٰ چلے گئے پھر دوسرے دن تحجد سے پہلے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کل تو فجر کے بعد گیا تھا اسی لیے مجھے میرے حصے کے اندر خدمت نہیں آئی چنانچہ آج تھوڑے جلدی گئے تہجد کے وقت گئے اور اس بڑھی عورت کے گھر پر جا کر نوک کیا تو اس بڑھی عورت نے اندر سے جواب دیا کہ بیٹا میری خدمت تو ہو چکی تو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ اور حیران ہو گئے کہ آخر کون ایسا آدمی ہے کہ جو خدمت کر جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بری عورت سے فرمایا کہ اما جان اس کا نام بتا دو وہ کون ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے اس بری عورت نے کہا کہ وہ آدمی تو کئی عرصے سے آتا ہے اور مجھے اس کا نام بھی پتہ نہیں ہے اور جب وہ آتا ہے تو نوک کر کے کہتا ہے کہ اماں آپ کی خدمت کرنے والا آ گیا اور جب وہ خدمت کر کے چلا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اماں آپ کی خدمت ہو گئی پھر میں پردہ کر لیتی تھی اور جب وہ چلے جاتے تھے تو میں پردے سے باہر آ کر گھر کے اندر آ جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے لیکن آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج رات میں دیکھوں گا کہ کون ان کی خدمت کے لیے جاتا ہے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راستے کے کسی ایک جگہ کے اوپر چھپ گئے میں ذرا دیکھوں کہ کون اس کی خدمت کے لیے آتا ہے آدھی رات ہو گئی رات کا سناٹا ہو گیا اچانک ایک آدمی دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں ابو بکر ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین رات کا آدھا وقت گزر چکا ہے آپ اس وقت کہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت المکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بری عورت کی خدمت کے لیے خدمت کے لیے جا رہا ہوں جو بری عورت اکیلی ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو عزیز دوستو یہ ہے ہمارا کبھی ہمارے صحابہ کرام کا اخلاص کہ وہ اس طرح اپنے اعمال کو کرتے تھے اور اس قدر چھپاتے تھے کہ جس طرح کے ایک آدمی اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپاتا ہے اور اتنا ہی نہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر آ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ امیر المؤمنین رات کے وقت آپ بغیر جوتے اور چپل کیا رہے ہو کیا بات ہے تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس لیے آتا ہوں میں جھوٹے اور چپل اس اس لیے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں کہ کہیں میرے جھوٹے کی آواز سے کسی کی نیند کے اندر خلل نہ ہو جائے عزیز دوستو یہ کام تو کرتے بھی تھے لیکن اس قدر کرتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا عزیز دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے خلوص کو ہمارے اخلاص کو چیک کرنے ہمارا اخلاص بھی چیک ہوتا ہے جس, کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بہت سے ملکوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے کچھ آدمی کھڑے رہتے ہیں اور وہ ہمیں بھی چیک کرتے ہیں اور ہماری گاڑیوں کو بھی چیک کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم تھوڑے سے آگے جاتے ہیں وہاں پر چیک کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارے اخلاص کو چیک کرنے کے لیے چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ایک آدمی اعمال کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس اعمال کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس آسمان کے درواز پہلے آسمان کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ پہلا دروازہ بند ہوتا ہے چنانچہ وہ فرشتہ دروازے کے اوپر نوک کرتا ہے اور جو فرشتہ اس دروازے کے اوپر متعین ہوتا ہے وہ فرشتہ فوراً سوال کرتا ہے تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں آدمی نے یہ اعمال کیا ہے میں اس اعمال کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں تو سب سے پہلے وہ فرشتہ ان کو چیک کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا ہے یا کسی مخلوق کے لیے کیا ہے اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو فرشتہ وہی سے بھی ان کو رد کر دیتا ہے اسی طرح پہلے آسمان پر دوسرے پر تیسرے پر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس اعمال کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اعمال میرے لیے ہے یا کسی مخلوق کے لیے ہے اسی لیے فرمایا عزیز دوستو کہ تمام کے تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو علم والے ہیں اور علم والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں سوائے کے مخلصین کے تو عزیز دوستو فرمایا ہمارے صحابہ کرام اور بزرگان دین کی یہ زندگی تھی کہ وہ اس طرح اخلاص کے ساتھ کام کیا کرتے تھے فرمایا کہ جب ایک آدمی ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے جی دوستو صحابہ صحابہ کرام کی زندگی تو یہ تھی کہ وہ روزے پہ روزے رکھتے تھے لیکن وہ جب باہر نکلتے تھے تو وضو کر کے باہر نکلتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ان کا روزہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے ہوٹوں کی خشکی کی وجہ سے پہچان جائے کہ ان آدمی کا روزہ ہے اس طرح وہ ہمارے صحابہ کرام کی زندگی تھی ایک مرتبہ حضرت اللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت مخلص کی علامت کیا ہے مخلص بندے کون ہے تو ابواللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی سے سوال کیا کیا تم نے چرواہے کو دیکھا ہے جو بکریا چرا رہا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں میں نے دیکھا ہے اس چرواہے کو تو حضرت ابواللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب چرواہا نماز کے لیے بکریوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو کیا اس کے دل کے اندر یہ تباہ ہوتی ہے کہ یہ بکریاں میری تعریف کرے گی اس آدمی نے کہا کہ حضرت ذرہ برابر بھی نہیں اس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی توقع نہیں ہوگی کہ یہ بکریاں میری تعریف کرے گی تب اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح بالکل کہ جب اللہ کے مخلص بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لوگوں کے درمیان بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ لوگ میری تعریف کریں عزیز دوستو یہ ہے اخلاص آج ہمیں اخلاص کی بہت ہی ضرورت ہے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم يا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 کو معاف فرما مولا کریم ہم نے راہ کی اندھیریوں میں دین کے اجالے میں بھی گناہ کیے ہیں مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تیری نعمتیں ہم پر برستی رہی ہم ان کو استعمال کرتے رہے اور مولا کریم تیری نافرمانی کرتے رہے مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا کریم یہ رمضان مبارک کا مہینہ پانی کی طرح ہمارے سامنے سے بہ رہا ہے مولا کریم دیکھتے ہی دیکھتے ہی دس روزے ہو گئے مولا کریم رحمت کا اشرہ ختم ہونے آ رہا ہے مولا کریم چند منت رہ گئے ہیں مولا کریم چند گھڑیاں رہ گئی ہے مولا کریم یہ رحمت والا اشرہ ختم ہونے سے پہلے ہم سب پر ایک چھیتا رحمت کا چھیتا نازل فرما دے مولا کریم کریم ایک چیتا نازل فرما دے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما مولا کریم ہم سب کو چھوٹی بڑی تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم ہمیں عافیت نصیب فرما مولا کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما مولا کریم ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرما مولا کریم ہم نے ہم کا ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم ریاکاری دکھلاوے سے ہم ہماری حفاظت فرما مولا کریم ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم صحیح معنوں کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم تو ہمارے روزے کو قبول فرما مولا کریم ہماری تراویح کو قبول فرما مولا کریم تو ہماری تلاوت کو قبول فرما مولا کریم ہماری زکوٰۃ سکار خیرات کو تو قبول فرما مولا کریم تو ہمیں حلال روزی نصیب فرما مولا کریم حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم ہمارے والدین پر حال ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما مولا کریم وہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہو مولا کریم تو انہیں عافیت عطا فرما مولا کریم تو انہیں تندرست عطا فرما مولا کریم تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مولا کریم ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مولا کریم بھی اولادوں کو اولاد نصیب فرما مولا کریم بھی اولادوں کو اولاد نصیب فرما مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم قبر کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں مولا کریم ان کی تم ان تمام کی دائد مقاصد کو پورا فرما مولا کریم تو ہماری موڈ اس حال میں عطا فرما کہ ہمارے ذمہ کسی بندے اور بندی کا حق نہ ہو اور ہماری زبان کے اوپر کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين